حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاہ سنا جو مسلمان مرد اللہ کی راہ میں اتنی دیر لڑائی کرے جتنا اونٹنی کا دودھ دو بار دوہنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سا سبانوے